زمانے میں حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا شیاطین نے خود کفر کیا ہے اور لوگوں کو جادو سکھاتے رہے اور جو کچھ نازل کیا گیا فرشتوں کو بابل شہر میں جن فرشتوں کا نام ہارو اور معروت ہے یہ بھی کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے مگر یہ کہ پہلے سمجھا دیتے تھے کہ ہم آزمائش کے طور پر نازل کیے گئے ہیں یہ علم سیکھ کر فلا تک فرق فر نہ کرنا لوگ سیکھتے تھے ان فرشتوں سے وہ علم پھر بعد میں اس علم کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق کراتے تھے وما هم بزارین به من احد الا باذن اللہ یہ لوگ کسی کو کچھ تکلیف نہیں دے سکتے مگر جب اللہ کا حکم ہو سیکھتے تھے یہ وہ کچھ جس سے تکلیف پہنچائیں دوسروں کو نہ یہ کہ نفع مقصود ہوتا تھا جانتے تھے یہ لوگ کہ جو ہم نے اختیار کیا ہے یہ بری چیز ہے اور آخرت میں کوئی حصہ اس کا نہیں ہے ولب سما شروع ہی انفسا ہوں اور بری چیز انہوں نے اپنے لیے اختیار کی کاش کے حقیقتاً یہ جانتے ہوتے اگر یہ صحیح معنی میں ایمان لاتے اور ان بری چیزوں سے بچتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہتری کا فیصلہ ہوتا کاش کے یہ جان لیتے اس سے پہلے بات آئی تھی کہ یہودیوں نے آسمانی کتاب کو پس پش ڈال دیا اپنی کتاب کو بھی اس پر بھی کما حق کا عمل نہیں تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس وقت بھی جو یہودی تھے ان کو جب سمجھایا گیا اور یہ کتابیں یہ احکام ہماری کتاب میں تمہاری کتاب میں بھی تھے تو آخری کتاب کے مسائل کو بھی یہودیوں نے پس پش ڈالا اسی طرح کی ایک بات پرانی حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے دور کی قرآن مجید نے نقل کی ہے کہ ان کا طریقہ کار تو یہی تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو بات نہیں مانتے تھے تو جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے وغیرہ تو بعد میں انہوں نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈالا اس کے مطابق عمل نہیں کیا کہ ایک دور آیا کہ اس وقت بہت زیادہ جادو کا چرچا ہو گیا اور بعد والے یہودی کہنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام علیہ اللہ وہ بھی جادو کیا کرتے تھے اور جادو کی وجہ سے ہی انہوں نے جنوں کو بھی آپ نے تابع کیا ہوا تھا ہوا کو بھی تابع کیا ہوا تھا تمام مخلوق کو تابع کیا ہوا تھا یہ غلط باتیں گویا کہ پیغمبر کی طرف بھی منسوخ کرتے تھے یہ عید نازل ہوئی کہ اس وقت بھی یعنی آپ کے دور میں بھی یہودیوں کا کچھ نظریہ ایسا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہ صحیح نظریہ نہیں رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی برات کی کہ یہ یہ خود شیطانی علم حاصل کرتے تھے سلیمان علیہ السلام نے نہ کوئی گناہ کیا نہ کفر کیا نہ اس طرح کی بری کوئی بات کی ہے جو جادو سے متعلق یعنی سراہتاً آخری شریعت نے سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کی برات کی ہے کہ ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی لیکن یہودیوں میں ان بنی اسرائیلیوں میں جادو کا چرچا تو شروع سے بہت تھا یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے مقابلہ کرانے کے لیے فرعون نے پورے علاقے سے جادوگروں کو جمع کیا تھا کہ یہ بھی علیہ اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہے تو سب جادوگروں کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے ان کو جمع کیا مسر میدان طے ہوا وغیرہ انشاءاللہ تفصیل سے واقعہ آئے گا وہ ہار گئے تو فرمایا کہ ان یہودیوں نے شیطان کی باتوں کی پیروی کی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بعد میں بھی کہ یہی جادو کی ترتیبوں کی طرف لگے رہے اور اسی سے لوگوں کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے سلیمان علیہ السلام نے جادو وغیرہ والی کوئی غلطی نہیں کی یہی شیطان تھے اور خود یہ برا علم سیکھتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے اب یہاں دو تین باتیں اہم کرنے والی ہیں ایک یہ کہ جو یہاں پر ہاروت اور ماروت کا واقعہ ابھی آ رہا ہے یہ اس کی کیا حقیقت ہے دوسری بات یہ ہے کہ جادو اور اس کی کیا حقیقت ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی حقیقت ہے تو اس کا پھر کیا ممکن توڑ ہوتا ہے اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے یہ آج کے اس مختصر مجلس میں انشاءاللہ ان تین باتوں پر عرض کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں جب سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے دور میں جادو کی ترتیب یہودیوں میں بہت پڑ گئی اور ایک عام شخص کو بچنا مشکل ہو گیا کہ یہ جادو ہے یا یہ معجزہ ہے پیغمبر کا یا کسی نیک شخص کی یہ کرامت ہے اور عام شخص بھی مبتلا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ حقیقت سمجھ نہیں سکتے تھا کہ جادوگر کون ہے اور معجزہ کیوں کہ دونوں کے جو اسباب ہیں ظاہری اسباب ہو وہ نہیں ہوتے معجزے میں بھی ظاہری اسباب تو نظر نہیں آتے وہ ایک معنوی سبب ہوتا ہے اور فرق عادت کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے جادو میں بھی ظاہری سبب کوئی نظر نہیں آتا لیکن ایک خرق عادت خلاف عادت چیز سامنے آ جاتی ہے ایک عام شخص دونوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے کہ اس میں بھی کوئی کمال ہے اس میں بھی کوئی کمال ہے یا پتہ نہیں جادو یہ ہے یا یہ ہے یہ کرامت معجزہ ہے یا یہ کرامت معجزہ ہے اس پر اللہ رب العزت نے اس وقت دو فرشتوں کو بطور امتحان کے اس دور میں بھیجا شہر کا نام قرآن مجید نے بابل لکھا ہے یہ وہی بابل ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی یہ وہی بابل علاقہ ہے کہ جہاں پر ایک عرصے تک بعد میں بنی اسرائیل کی ایک حکومت آئی تھی تو یہ دارالخلافہ رہا تھا بابل علاقہ اب بھی ہے تو اس مقام پر دو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا ایک کا نام ہاروت ہے اور دوسرے کا ماروت ان دونوں کو یہ علم دے کر بھیجا ہے جو لوگ جادو کرتے ہیں کیا طریقہ کار ہے اس کا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ طریقہ کار جادو کا ہے اور اس سے بچنا ہے اور انبیاء مسلاط صلاط وسلام کے جو معجزے اور خرق عادت چیز سامنے آتی ہے وہ ایک حقیقت ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کے فیصلے سے وہ چیز سامنے آتی ہے وہ معجزہ ہے ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ جو کرامت اور معجزہ ہے معجزہ تو پیغمبر علیہ و وسلام کے ہاتھوں سے اس کا ظہور ہوتا ہے صدور ہوتا ہے جو کرامت ہے وہ اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ سے صادر ہوتی ہے البتہ کرامت ہو یا معجزہ ہو اس میں پیغمبر کا یا اس ولی کا کامل اختیار نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہیں وہ نبی معجزہ دکھا دے اور جب چاہے وہ ولی اپنی کرامت دکھا دے بس جب اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ایک حال تاری ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کرامت کا صدور ہوتا ہے یا نبی سے معجزے کا ظہور ہوتا ہے البتہ ظاہری بات یہ ہے کہ نبی تو معصوم ہیں بزرگ ہیں وہ تو سب جانتے ہیں اس وقت کے لحاظ سے لیکن جو کرامت ہے وہ بھی ایسے شخص سے صادر ہوتی ہے کہ جو بالکل صحیح سنت کا متبع نیک شخص ہوتا ہے پرہیزگار ہوتا ہے رزق حلال کماتا ہے رزق حلال کھاتا ہے وہ خلاف شرح گناہ والے امور سے بچتا ہے اس کا دل دماغ وغیرہ صاف ہوتا ہے ایسے شخص سے پھر کرامت صادر ہوتی ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے بہت نیک متقی پرہیزگار عبادات کا وہ پابند اور گناہوں سے بچنے والا شخص ہوتا ہے جبکہ بالکل اس کے برعکس جادو کا ظہور ہمیشہ کری ہن نفس کری شکل مکرو شکل بد عمل سے بد عمل شخص اور برے کاموں والے شخص سے جادو کا ظہور اور جادو کا صدور ہوتا ہے یہ عام شخص جو تھوڑا سا بھی نیک ہو وہ بھی جادو نہیں کر سکتا مگر یہ کہ جادو کرنے کے لیے اس کو ایک ایسے زمرے میں داخل ہونا پڑتا ہے جو ابھی عرض کریں گے تب جا کے وہ یہ گندہ کام کر سکتا ہے تو ایک ظاہری علامت تو یہ ہے کہ جادو اور کرامت میں فرق کہ جادو ایک گندے بدعقیدہ شخص فاسق و فاجر سے اس کا ظہور ہوتا ہے اور کرامت اللہ کے نیک خالص متقیب ریزگار شخص سے ہوتی ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ جادوگر جب چاہتا ہے وہ جادو کا ظہور کر لیتا ہے اور ولی اللہ کا وہ جب چاہے کہ کرامت دکھانا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ اس کا صدور ہوتا ہے اس زمانے میں جادو کا خوب چرچہ تھا تو اللہ رب العزت نے یہ فرق بتانے کے لیے لوگوں کو کہ یہ جادو ہے یہ نبی کی معجزہ اور ولی کی کرامت ہوتی ہے تو دو فرشتوں کو بھیجا ہاروت اور ماروت کو اور لوگوں کو سمجھائیں سکھائیں اور اس سے دور رکھیں جو شخص بہت زیادہ یہ اعتماد دلائے کہ ہم اس لیے سیکھتے ہیں آپ سے کہ ہم سے کوئی ہم پر نہ کوئی کر لے یا ایسی کوئی باتیں ہمارے سامنے کرنے لگے کہ یہ جادو ہوتا ہے یوں ہوتا ہے تو ہم اس کو سمجھ سکیں کہ یہ جادو ہے بار بار فرشتوں سے یہ درخواست کرتے فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے ان کو یہ ترتیب سمجھانے سکھانے کے لیے تو لوگ آ کے درخواست کرتے تھے کہ ہمیں یہ جادو والے رموز سکھائیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں فرشتے ان کو سکھاتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے اترے ہیں بس یہ کہ اچھی تعلیمات پر عمل کرو ان کاموں کی طرف نہ لگو تو بعض لوگ تو مان جاتے بعض اصرار کرتے کہ نہیں ہمیں آپ سے کھائیں تاکہ ہم بچ سکیں تو پورا عہد کرتے ہیں پورا وعدہ کرتے ہیں ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے تو اس نیت سے فرشتے ان کو پہلے سمجھاتے کہ دیکھو ان نوا نہ فت فلا تکفر کہ ہم آزمائش کے طور پر نازل ہوئی ہیں ایسا نہ ہو ہم سے یہ چند باتیں سیکھ کر اور تم بعد میں پھر اسی میں مبتلا ہو جاؤ اور کفر کر بیٹھو ایسا نہ کرنا چنانچہ وہ سیکھ تو لیتے لیکن فیط منہما ما فرقون بھی بین المرء و زوجی کہ وہ ایسے کام پھر کرنے لگ جاتے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی کچھ کرا دیا کسی کو نقصان کر دیا فلاں ہوا آگے اللہ تعالیٰ نے عقیدے کا وہ بچاؤ کیا ہے کہ عقیدہ کسی کا خراب نہ ہو فرمایا و ماہم بزار بھی مناحدن اللہ بزن اللہ کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ تعالیٰ کے جب اذن ہوتا ہے تبھی کوئی کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے یہ جادو یا یہ فلاں یا یہ چیزیں کوئی کرتا بھی رہے کرتا بھی رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو نقصان نہ ہو اور لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہونا ہے تو نہیں کوئی بھی کر سکتا اور اگر کچھ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کا ذریعہ واسطہ یہی بننا ہے تو پھر ایسا ہوگا وہ تعلم ہوں نمایاز ولا انفاؤ ہوں یہ فرشتوں سے یہ چیزیں سیکھتے تھے اور اس نیت سے جس نیت سے انہوں نے سیکھی تھی یہ باتیں کبھی اس پر عمل نہیں کیا بس لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے ان کاموں کو پھر وہ بجا لاتے تھے اور پیسے لیتے فیس لیتے جو بھی کچھ کرتے ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی کہ ہاروت اور ماروت کی کیا بات ہے دوسری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور جادو کیا چیز ہوتی ہے اور کیا واقعتاً اس کا اثر ہوتا ہے بات یہ ہے کہ جادو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ اسباب معنوی کے ذریعے سے کچھ کسی کے اوپر اثر کیا جاتا ہے اس میں ایک شکل نظر بندی کی بھی ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے جیسے بعض دفعہ کوئی تماشا گیر دکھاتے ہیں کچھ ہمیں ایسا نظر آنے لگ جاتا ہے دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ تخیل عقل پر کر دیا جاتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ سمجھ میں آتا ہے جو وہ کچھ دکھانا چاہتا ہے اور یہی ہو رہا ہے حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا تیسری قسم اس کی یہ ہے کہ وہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں سفلی کہہ دیتے ہیں کہ وہ حقیقت کو بھی بدل دیتا ہے یہ تینوں قسمیں ممکن ہیں اور جادو کیا کیسے جاتا ہے اور ہوتا کون ہے اور کس ترتیب سے کیا جاتا ہے چنانچہ عام شخص جو مسلمان ہے ایک ادنا سا ایمان والا بھی وہ شخص جادو والا کام نہیں کرتا جادو والا کام وہی شخص کرتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اس میں کلمات شرکیہ استعمال ہوتے ہیں شریر جنات سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور پھر خود غلیظ اور گندا اور بدکار بننا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ شریر جنات اس کی بات مان کر کچھ کام کرتے ہیں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے جی جن تابع ہو جاتے ہیں پھر وہ شریر جن کیسے وہ کام کر لیتے ہیں میں آپ کو اس کے ایک آسان بات بتاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دعائیں ہیں مناجات مقبول میں سب آپ کی دعائیں لکھی ہیں آپ ان دعاؤں کو پڑھیں اس میں یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز سے پناہ دے مجھے فلاں چیز سے پناہ دے پھر اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ مجھے شریر جنات سے پناہ عطا فرما شریر جنیات سے پناہ عطا فرما شریر لوگوں سے پناہ عطا فرما جس طرح بہت ساری برائیوں سے پناہ ہے اس میں شریر جنات اور جنیوں سے بھی پناہ مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید بات کہ آپ حضرات نے وہ دعائیں پڑھیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا یہی ہے کہ یہ گندی چیزیں فاسق و فاجر اور کافر بدکار جنات شریر ان کا مسکن جو ہے وہ گندی جگہیں ہوتی ہیں اور وہاں پر گندی جگہوں میں وہ رہتے ہیں اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے اللہ عمنی اعوذ بک من الخبث والخبائث قبوص اور خبائث یہ شریر جن اور جنات کا نام ہے تو یہ پناہ ہے پناہ تبھی تو مانگی جا رہی ہے اللہ رب العزت کی کہ یہ چیزیں کچھ نقصان پہنچا سکتی ہیں تو جو فاسق و فاجر بدکار کافر شخص خصوصاً یہود موجودہ دور میں ہندو اور پھر تیسرے درجے میں شیعہ لوگ جادو میں بہت آگے ہیں کیونکہ ان کو ایمان کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہندو ہو یا یہودی ہو یا پھر شیعہ لوگ ہوں کہ ان کو اس چیز سے تو کوئی سر ہے ہی نہیں ہے ایمان پہلے سے ہی نہیں ہے کہ ایمان کو یہ بچائیں کیا تو جادو کی ایک حقیقت ہے اور جادو شریر جنات وغیرہ کے ذریعے سے ایک زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے جس کو آخری قسم کہا ہے میں نے کہ حقیقت بدل دیتے ہیں اور پہلی قسم نظر بندی کر دی جاتی ہے یا تخیل کر دیا جاتا ہے جیسے علیہ السلام کے سامنے وہ سارے جادوگروں نے کوئی ترتیب دکھا دی تھی تو یوخیل والے موسا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولا تخف آپ آگے بڑھیں ڈرے نہیں معلوم ہوا کہ ایک ظہری طور پر ان منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نہ ڈریں اور اپنی لاٹھی کو پھینک دیں جو کچھ ہوتا ہے میں نے گزشتہ ایک دو درس پہلے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی وہ روایت نقل کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنوں سے یہ ہونے لگا کہ یہ کام کر لیا نہیں یہ نہیں کیا کہ پھر مسلسل دعاؤں میں مصروف ہو گئے کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا کہ رات کو خواب میں فرشتوں نے آ کے پوری کہانی بتائی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور چند صحابہ اکرام کو لیا ایک کنویں پہ گئے وہاں سے پتھر کے نیچے سے ایک کنگی اور بما بال وغیرہ نکالے اور آخری معوضتعین صورتیں نازل ہوئیں کہ یہ نو ان میں کچھ گرے تھیں یہی نو ایتے ہیں اور آپ پڑھتے جائیں پھونکتے جائیں تو یہ اثر ختم ہو جائے گا اس پر ایک یہودی لڑکے کو چھوٹے لڑکے کو جیسے کھیل کے لیے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں نا اس کو انہوں نے پہلے سمجھایا پڑھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حویلی میں داخل ہو جایا کرو اور جب آپ کنگی آپ کے بڑے بڑے بال تھے پٹھے زلفیں تھیں تو جیسے آپ کنگھی کریں تو کسی طریقے سے آپ کی کنگھی اور وہ مستعمل بال وہ حاصل کر لیے جائیں چنانچہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور پھر اس کا اضالہ آخری مؤذطین کے ذریعے سے وئی کے ذریعے سے ہوا تو جادو ہو سکتا ہے اس کا اثر ممکن ہے لیکن ایسے شخص پر اثر زیادہ ہوتا ہے جو نیک کم ہو متقی کم ہو جو شخص جتنا نیک متقی پرہیزگار ہوگا اس پر اثر ہوگا لیکن اتنا زیادہ اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا تو انسان کو اپنے معمولات میں تلاوت قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور میں نے بتایا تھا کئی دفعہ پہلے حضرت مولانا شیخ العدیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے منزل چھوٹی سی ہے دو منٹ لگتے ہیں وہ آدمی پڑھ لیتا ہے ہر روز اپنے گھر میں پڑھنے کا معمول ہو تیسری چیز کہ جب جادو ہو جائے یا ایسے کچھ اثرات ہوں اس کے بعد رات میں لے لکھے ہیں کہ کندھوں کے اوپر ہر وقت درد رہتا ہے اور نیند صحیح نہیں آتی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور مرد کی مخصوص طاقت میں بھی کمی آ جاتی ہے اس طرح کے کچھ علامات ہیں کہ اگر ایسی کوئی ترتیب سامنے آئے تو کسی صحیح نیک متقی پرہیزگار کسی عالم دین شخص سے رابطہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا یا فلاں نہیں میں نے آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے فل جملہ اثر ہوتا ہے اس کا انکار نہیں ہے اور اثر ہر شخص کا ہر شخص پر اس کے اپنے ایمان اور تقوی کے اعتبار سے ہوتا ہے ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگوں کے ایمان کمزور ہیں بدعات شرک رسم و رواج کے اندر مبتلا ہیں اور پھر اعمال صالحہ کی بھی کمی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی بات کو بھی لوگ جادو کہہ دیتے ہیں تھوڑی سی بات کو بھی لوگ وہ فلانا ٹوڑا ہو گیا یہ ہو گیا ایسی بات نہیں اپنے عقیدے کو درست رکھا جائے اپنے اعمال کو صحیح کریں اور فل جملہ ایسی کوئی چیز ہو تو کسی صحیح ایک شخص سے رابطہ کرنا چاہیے اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق کسی